بك على هؤلاء شهيدا بس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اس آیت میں گزشتہ آیت کے مضمون کی مناسبت سے قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی پریشانیوں کا ذکر ہوا کہ اہل کفر اور اہل شر و فساد کا اس دن کیسا حال ہوگا جب ہر امت کے گواہ کی حیثیت سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا جو گواہی دے گا کہ انہوں نے کیا مال صالحہ کیے یا کیسے کیسے کفر و سرکشی کا ارتکاب کیا تاکہ اس شہادت کے مطابق ان کا حساب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے گا تاکہ مومن و کافر اور موحد و مشرق کا پتہ چلے اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی اسے بے کم و کاست ادا کر دیا تھا بخاری و مسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں اور آپ ہی پر نازل ہوا ہے آپ نے کہا ہاں میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں تو میں نے سورہ نسا پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا فقی فیض شہیدہ تو آپ نے کہا کہ اب بس کرو تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا امام مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں گواہ رہا جب تک ان کے درمیان رہا